السلام علیکم الفاتحہ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطاهرين وابنه الغوث العازم الجيلان محي الدين وأهل بيته أجمعين أما بعد فعوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد عسى أن يبوثك ربك مقاما محمودا صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين لائق صد احترام علماء اہل سنت قابل قدر سامعین حضرات آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت اللہ عالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پورنوار میں درو شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں پڑھیے بلند آواز سے اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم والا بارک وسلم صلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور دروز شریف پڑھ لیجیے اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والا علی بارک وسلم سلاۃ السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات گرامی آج کا یہ عظیم الشان نورانی جلسہ جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں جس کا انعقاد آپ کے اس انصاری کمپاؤنڈ میں ہوا ہے خیرانی روڈ کی سرزمین پر میں سب سے پہلے اس جلسہ کے تمام ذمہ داران حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسے پرفتن دور میں اپنے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کی محفل کا انعقاد کر کے اپنی غلامی کا ثبوت پیش فرمایا ہمارے محب گرامی علی جناب شیٹ حاجی واری سلی صاحب اور شیخ نور محمد صاحب شیخ محمد انیس صاحب اور محب گرامی حضرت علامہ الحاج حافظ کلیم اللہ خان صاحب سابق امام و خطیب سنی رضا جامع مسجد اور جملہ حضرات اس محلہ کے اور خاص کر جناب ایوب صاحب رب تعالی ان حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے اسٹیج پر تشریف فرما مناظر اہل سنت صاحب الفضیلت شہزاد محبوب ملت حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد مقصود علی خان صاحب قبلہ دامت برکاتم القدسیہ حضرت مولانا ریاض صاحب قادری مسجد نائک نگر کرلا حضرت مولانا الحاج محمد حسن صاحب غوثیہ مسجد حضرت مولانا المحترم زاہد الرحمان صاحب غوثیہ مسجد اسلفا یہ جملہ علماء حفاظ رب ان حضرات کے علم و عمل سے ہم اور آپ کو مستفیض فرمائے دوستو میں کافی عرصہ کے بعد آپ کے اس خیرانی روڈ پر اس حیثیت سے حاضر ہوا ہوں محرم شریف کی ایک مجلس کا معاملہ تھا جس میں پرمیشن کی دشواری کا معاملہ سامنے آیا آپ حضرات کو مایوسی رہی لیکن آپ اطمینان رکھیں ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں سب سے زیادہ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کے قانون کا پالن کریں اس پر ہم عمل کریں اس لیے کہ ہمارے مذہب کا پہلا اعلان امن و امان ہے تو آئیے حسب معمول اعلی حضرت عظیم البرکت من آیات اللہ موجزتم معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی مقدس نعت پاک سے بیان کا آغاز ہو ایک جملہ کے تعلق سے میں عرض کر دوں آج سب سے زیادہ ذہن و فکر پر ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ اعلی حضرت کی شخصیت کا نام ہے یا اعلی حضرت کس کو کہتے ہیں جہاں دیکھو وہیں اعلی حضرت کی رٹ ہردم لگاتے ہیں اسلم گوڈوی نعت پڑھتے ہیں تو اعلی حضرت علامہ مقصود علی خان صاحب کا بیان ہو تو اعلی حضرت دانشوروں کی محفل ہو تو اعلی حضرت اہل سیاست ہوں تو اعلی حضرت امام مسجد میں تقریر کر رہا ہو تو اعلی حضرت آج جدھر دیکھو ادھر ہی اعلی حضرت کا نام لیا جاتا ہے پرائمری پاٹ شالاؤں سے لے کر کے کالجوں اور یونیورسٹیوں تک اور مکاتب سے لے کر کے دارالعلوم تک جہاں دیکھیے وہیں اعلی حضرت یہ اعلی حضرت کی شخصیت کا نام ہے کس کو اعلی حضرت کہتے ہیں ایک سوال یہ ذہن و فکر پر کبھی کبھی ابھرتا ہے اور کبھی کچھ لوگ اپنے ہوں یا پرائے اس قسم کی باتیں وہ بھی کہہ جاتے ہیں چاہے ہوٹلوں پر کہیں چاہے آپسی مجلسوں میں بول جائیں تو اگر چند جملوں کو آپ اپنے قوت حافظہ میں محفوظ کر سکیں تو مجھ سے سن لیجئے اگر تاریخ کا حوالہ غلط ہو تو میں سزا سہنے کے لیے تیار ہوں اور اگر تاریخ صحیح بیان کروں تو آپ کو حق قبول کرنے میں تعمل نہیں کرنا چاہیے اعلی حضرت کی شخصیت کا نام ہے آپ چند جملوں میں سنیں اٹھارہ سو چھپن عیسوی میں آپ جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں ہندوستان میں اس ملک کا جائزہ لیجئے کہ اس ملک میں اٹھارہ سو چھپن عیسوی میں سیاسی اور مذہبی حالات کیا تھے تو سیاسی حالات پر نہ گفتگو کرتے ہوئے اس ملک کے مذہبی حالات کے تعلق سے میں عرض کروں سیاسی حالات تو ایسے تھے اٹھارہ سو چھپن عیسوی میں کہ جب اٹھارہ سو ستاون میں غدر ہوا تو ساڑھے ستائیس ہزار علماء اہل سنت اس ہندوستان کی آزادی کے لیے شہید ہوئے ساڑھے تیرہ ہزار سادھو سنتوں نے قربانی پیش کی تھی اور صرف اتر پردیش میں تین دن کے اندر اندر اس بھارت کی آزادی کے لیے انگریزوں کے مقابلے میں نبے ہزار مسلمان قربان ہوئے تھے یہ تو قربانی کی سیاست اٹھارہ سو ستاون کی ہے لیکن اٹھارہ سو ستاون اور چھپن کی مذہبی حالات کا تعلق میں آپ سے بیان کروں ایسے مذہبی حالات بگڑ چکے تھے اور بر صغیر کے مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ کو برباد کرنے کے لیے ایسے ایسے فتنوں کو جنم دے دیا گیا تھا اسلام و سنیت کے نام پر کہ اگر ان فتنوں میں سے کسی فتنہ کا شکار کوئی کلمہ پڑھنے والا ہوا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا اسلام سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا وہ کون سے فتنے جنم لیے تھے ان فتنوں کا نام کیا ہے تو آپ ذہن پر زور دیں اور سمجھائیں دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پتہ نہیں کیسے مجلس کا مزاج بگاڑ دیا بیان کرنا شروع کرو تو چائے ہے پان ہے کھانا ہے پانی ہے چھینکنا ہے سب کچھ اسی میں ہے لاکھ الا بلّہ سنیے میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے ایسے بھیانک فتنوں کو جنم دے دیا گیا تھا اسلام و سنیت کے نام پر مثلا ایک سب سے بڑا بھیانک فتنہ یہ آیا تھا سامنے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں یہ دلیل دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے اور خدا جھوٹ نہیں بول سکتا ہے تو اللہ بندہ کی طاقت بڑھ جائے گی خدا کی طاقت گھٹ جائے گی یہ ناپاک دلیل دینے کی کوشش کی گئی دوسرا فتنہ یہ پیدا کیا گیا کہ علم کس کا سب سے زیادہ ہے انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو کیا سب سے زیادہ ان کا علم بھی ہے تو انکار کر دیا گیا کہ نہیں رسول اللہ کے علم کا ثبوت زیادتی کا قرآن سے نہیں ہے شیطان اور ملکل موت کے علم کی زیادتی کا ثبوت قرآن سے ہے یہ فتنہ معذ اللہ سامنے لایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کی ساری باتوں کا علم ہے کہ نہیں تو انکار کر دیا گیا کہ رسول اللہ کو غیب کی ساری باتوں کا علم نہیں ہے ہاں اگر وہ بعض باتوں کو غیب کے جانتے ہیں تو اس میں ان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے ایسا علم تو جانور کو بھی ہے پاگل کو بھی ہے بچے کو بھی ہے چرند و پرند کو بھی ہے ایک فتنہ یہ بھی سامنے لایا گیا کہ معاذ اللہ محمد مر کر کے مٹی میں مل گئے ایک فتنہ یہ بھی سامنے لایا گیا کہ جس کا نام محمد یالی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں ہے ایک فتنہ یہ بھی سامنے لایا گیا کہ رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے ایک فتنہ یہ بھی سامنے لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا عوام کا خیال ہے اگر آپ کے نبی ہونے کے بعد بھی کوئی نبی بالفرض مان لیا جائے تو آپ کے خاتمے میں کوئی فرق نہیں آئے گا ایک فتنہ معذ اللہ یہ بھی سامنے لایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارنا اور یہ ایمان و عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول ہماری پکار سنتے ہیں اور امتیوں کی مدد فرماتے ہیں تو یہ شرک ہے ایک فتنہ یہ بھی سامنے لایا گیا کہ رسول اللہ کی تعظیم کیسی کرنی چاہیے سو بڑے بھائی کسی کا کرنی چاہیے اس میں بھی کم کرنا چاہیے ایک فتنہ یہ بھی سامنے لایا گیا کہ بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے ایک فتنہ یہ بھی سامنے لایا گیا کہ اللہ کے حبیب اور نبیوں اور رسولوں اور ولیوں کے کرامات و معجزات کو شوبدہ بازی اور جادو کہا گیا یہ فتنہ بھی سامنے لایا گیا کہ دہلی کے جامع مسجد کے ممبر پر ایک طرف قرآن کو رکھا گیا اور دوسری جانب گیتا کتاب کو رکھا گیا اور دونوں کتابوں پر ہارو پھول ڈالے گئے اور یہ ذہن فکر دینے کی کوشش کی گئی کہ ماض اللہ گیتا کتاب بھی حق ہے یہ بھی فتنہ سامنے لایا گیا کہ بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے یہ بھی فتنہ سامنے لایا گیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ بھی فتنہ سامنے لایا گیا کہ اسی دہلی کے جامع مسجد کے ممبر پر ملک کے لیڈر گاندھی کو لے جا کر کے تقریر کروائی گئی اور یہ کہا گیا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو معاذ اللہ ہم گاندھی کو نبی مان لیتے اب میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے فتنوں کا میں نے نام لیا ہے ان میں سے آپ کسی بات کو صحیح مان لیں تو کیا آپ کا تعلق اسلام سے رہے گا کیا آپ کا داخلہ اسلام میں رہ جائے گا اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا بر صغیر کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت ہو گئی کہ اٹھارہ سو چھپن عیسوی میں بریلی شریف کی سرزمین پر ایک پٹھان گھرانے میں ایک بچے کی ولادت بسعادت ہوئی وہ بچہ جس گھرانے میں پیدا ہوا وہ گھرانہ معمولی گھرانہ نہیں تھا بلکہ اس بچے کے دادا کا نام رضا علی خاں ہے جب لوگ قربانیاں وطن کی آزادی کے لیے دے رہے تھے تو اس بچے کے دادا نے بریلی کی سرزمین پر انگریزوں سے تلوار کی جنگ کی ہے اور مولانا رضا علی خان رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں بریلی کی سرزمین پر جن جاں فروشوں نے اپنے جان کی قربانی انگریزوں کے مقابلے میں دی تھی دو سو انگریز بریلی کی سرزمین پر مار دیے گئے تھے یہ بچہ اس گھرانے میں پیدا ہوا جس گھرانے میں اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے ان کے باپ کا نام علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ ہے جو اس دور کے علماء میں خاتم المحققین کے نام سے پکارے جاتے تھے اگر اس دور کے عالموں میں بھی مفتیوں میں کسی فتوے میں کوئی تضاد یا الجھاؤ پیدا ہو جاتا تھا تو مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کے قلم سے جو فتویٰ نکلتا تھا اسی کو علماء ترجیح دیتے تھے اور اسی فتوے پر عمل کیا جاتا تھا یہ بچہ اسی گھر میں پیدا ہوا جب بچہ ہوش و حواس سنبھالتا ہے اور پڑھنا شروع کیا تو اپنے باپ سے تیرہ برس تک پڑھتے رہے آج ایک بھیانک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان اور ان کے دور کے جن مولویوں سے ان کے کفریات پر اختلاف ہوا ہے وہ سب ایک مدرسہ میں پڑھے تھے یہ سفید جھوٹ ہے اعلی حضرت عظیم البرکت نے تیرہ برس تک اپنے باپ سے پڑھا ہے اپنے باپ سے وہ علم حاصل کرتے رہے اور جب بڑھ کر کے فارغ ہوتے ہیں اعلی حضرت عظیم البرکت تو ان کے باپ نے ان کے ہاتھ میں قلم دے دیا فتوا لکھنے کے لیے اعلیٰ حضرت لکھتے جاتے تھے اتنا لکھ لکھتے جاتے تھے اتنا لکھتے جاتے تھے کہ ہر ہر فتنے کا جواب دے رہے تھے عظمت رسالت کے تعلق سے اگر سوال ہو رہا ہے تو اعلیٰ حضرت جواب دے رہے ہیں رب العزت کی سبوحیت و قدوسیت پر سوال ہو رہا ہے تو اعلیٰ حضرت جواب دے رہے ہیں مسلمانوں کے مال و مریادہ پر سوال ہو رہا ہے تو اعلیٰ حضرت جواب دے رہے ہیں غرضے کی جتنے فتنوں نے منہ کھولا تھا ان سارے فتنوں کے منہ پر کالک لگا دی اور سارے فتنوں کے تابوت پر آخری کیل ٹھونک دیا امام احمد رضا خان نے جب ان کا قلم چل رہا تھا تو آواز آ رہی تھی کہ کل کے رضا ہے خنجری خوخار برق بار آدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کرائیں اور یہ رضا کے نیزا کی مار ہے کہ ادو کے سینہ میں غار ہے اور کسے چارہ جوئی کا وار ہے یہ وار وار سے پار ہے امام احمد رضا خان جب لکھ رہے تھے تو اتنا لکھا اتنا لکھا کہ ہر ہر فتنے کا جواب دے دیا اور جب ہر ہر فتنے کا جواب دیا تو ایک بات اور عرض کرتا چلو یہ فتنہ کسی لیڈر نے نہیں پیدا کیا تھا یہ فتنہ کسی ہندوستان کے ایک صوبہ پر حکومت کرنے والے نے پہنا پیدا کیا تھا ان فتنوں کو پیدا کرنے والے کوئی راجا مہاراجے نہیں تھے ان فتنوں کو پیدا کرنے والے سیٹ ساہوکار نہیں تھے بلکہ ان فتنوں کو ان لوگوں نے پیدا کیا تھا جن کو قوم میں عالم ربانی کہا جاتا تھا ان لوگوں نے پیدا کیا تھا جن کو حکیم الامت کہا جاتا تھا ان لوگوں نے پیدا کیا تھا جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا تھا ان لوگوں نے پیدا کیا تھا جن کو قاسم العلوم الخیرات کہا جاتا تھا ان فتنوں کو ان لوگوں نے جنم دیا تھا اور مسلمانوں کے ایمان کو دن کے سفید اجالے میں انگریزوں کے ہاتھ پر سودا کیا تھا بڑا بھیانک الزام لگایا جاتا ہے کہ امام احمد رضا خان انگریزوں کے ایجنٹ تھے ظالم امام احمد رضا خان کا حال تو یہ تھا کہ جب ان کا قلم چل رہا تھا تو ملکہ وکٹوریا کی حکومت ہو رہی تھی ہندوستان کی سرزمین پر ڈاک ٹکٹ ٹکٹ پر ملکہ وکٹوریا کی تصویر تھی اور ڈاک ٹکٹ جب لگاتے تھے امام احمد رضا خان تو اس کی تصویر کو الٹا کر دیا کرتے تھے اتنی نفرت تھی امام احمد رضا خان کو وہ انگریزوں سے آئیے آپ ذرا دیکھیے آپ نے سارے فتنوں کا جواب دیا ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو گئی اور جب حفاظت ہو گئی تو بر صغیر کا ہر ہر مسلمان پکار اٹھا خراج عقیدت کے طور پر اور گوشا گوشا سے یہ آواز آنے لگی کہ ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی حضرت پلا کو سلام تکبیر سارا مسل کے آ حضرات علماء بارے سننا آؤ سنو اور جب اعلی حضرت کے لکھنے کو دیکھا تو ہندوستان کے سارے اکابر و اصاویر عالموں نے آپ کو چودہویں صدی کا مجدد اعظم کہا اور صرف ہندوستان کے عالموں نے آپ کو مجدد نہیں کہا بلکہ جب یہی اعلی حضرت حج کرنے کے لیے گئے اور مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہے تھے تو مسجد نبوی شریف کے سب سے بڑے عالم کی نگاہ پڑی آپ کے چہرے پر کھڑے ہو کر دیکھتے رہے اور جب نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا آپ کا نام اعلی حضرت نے بتایا مجھ کو احمد رضا خان ہندی کہتے ہیں تب تک بہ کر کے انہوں نے پیشانی کو چوم لیا اور کہا خدا کی قسم اس مرد کی پیشانی میں میں اللہ کا نور دیکھتا ہوں یہ مرد مجد ہے اس بات کو باب عبد المجید کے پاس حرم شریف کے امام اور حرم شریف کے جید عالم دین نے کہا تھا اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس کی باب مجیدی میں چم کی زیا ایسے پی لاکھوں لاکھوں سلام سلام نبی مسل کے حضرات آؤ سنو آپ کہہ سکتے ہیں سبحانی صاحب یہ تو آپ اپنے الفاظ میں احمد رضا خان کی تعریف کر رہے ہیں آپ کے گھر کی بولی میں بتا دوں حوالہ نوٹ کرو مولانا کوثر نیازی یہ ہماری جماعت کے عالم نہیں ہیں مولانا کوثر نیازی خود کہتے ہیں کہ میرے استاذ ہیں مفتی شفیع دیوبندی جو دیوبندیوں کے مفتی اعظم ہیں مولانا کوثر نیازی خود کہتے ہیں کہ میں نے حدیث کا سبق لیا ہے مولانا ادریس کاندھلوی سے یہ مولانا کوثر نیازی بیان کرتے ہیں کہ جب ہندوستان کے پیٹ سے پاکستان نے جنم لیا آج ہندوستان کے کچھ محافظ ایسے نکل آئے ہیں جو مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہندوستان کے محافظ ہم ہیں ہندوستان کے محافظ تم ہو جب سے تمہاری ذمہ داری آئی ہے پاکستان نے جنم لیا بنگلہ دیش نے جنم لیا لنکا نے جنم لیا رنگون نے جنم لیا اور جب ہماری ذمہ داری تھی تو تبت کی وادی سے لے کر کے افغانستان کی سرحد تک اتنا بڑا ملک ہم نے دیا تھا اور سونے کا چڑیا یہ ہندوستان کہلاتا تھا یہ تمہاری ذمہ داری تھی اور یہ ہماری ذمہ داری تھی مولانا کوثر نیازی بیان کرتے ہیں کہ جب ہندوستان کے پیٹ سے پاکستان نے جنم لیا اور پاکستان میں امور مذہبیہ کا سب سے پہلا صدر مجھ کو بنایا گیا تو آپ کہتے ہیں کہ میں یہ جانتا تھا کہ اسلامیات پر مجھ جیسا معلومات رکھنے والا کوئی نہیں ہے اس لیے کہ میں نے اسلامیات پر اتنی کتابوں کو پڑھ ڈالا تھا کہ زندگی میں جتنے روٹی کے ٹکڑے توڑ کر کے نہیں کھائے تھے اس سے زیادہ میں نے اسلامیات پر کتابوں کو پڑھا تھا لیکن جب میں بریلی کے مولانا احمد رضا خان کی کتابوں کا اور خصوصاً فتح رضویہ کو پڑھنا شروع کیا تو مجھ کو ایسا لگا کہ میں علم کے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کے ابھی سیپیاں چن رہا ہوں اللہ اکبر یہ مولانا کوسر نیازی کی بولی ہے اور آپ کو بتاؤں میں ابھی جلدی بارہ ستمبر کو لکھنؤ کی سرزمین پر گیا تھا تو دو طالب علموں سے ندوا کی ملاقات ہوئی وہ آپ کے مراد آباد ہی کے تھے وہ آئے تھے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ان لوگوں نے کہا سبحانی صاحب ہم تعلیم لے رہے ہیں ندوا میں لیکن ہم جمعہ کی نماز اپنی مسجد میں یہاں پڑھنے آئے ہیں بات چیت چل گئی تو ان بچوں نے بتایا کہ ندوہ میں اس وقت ایک بچہ فقہ میں فضیلت کر رہا ہے اس کو ایک حدیث شریف کی تلاش تھی جب اس نے کئی کتابوں کو دیکھا نہیں پایا تو فتح رضویہ کو اٹھایا اور فتاوہ رضویہ میں جب اس کو وہ حدیث مل گئی تو اس نے اپنی پیشانی کو ٹھونک لیا اور کہا خدا کی قسم علم ہے تو بریلی کے مولانا احمد رضا خان کا علم ہے یہی مولانا امام احمد رضا خان کے تعلق سر سرنیازی بیان کرتے ہیں کہ مجھ کو حیرت ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان نے بدعتوں کو فروغ دیا ہے میں یقین سے کہتا ہوں کہ اپنے دور کے سارے عالموں میں سب سے زیادہ بدعتوں کو ختم کیا ہے تو مولانا احمد رضا خان نے ختم کیا ہے اس لیے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ قوالی کرنا مضامیر کے ساتھ کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں مضامیر کے ساتھ قوالی حرام ہے حرام ہے جب امام احمد رضا خان سے سوال ہوا کہ تازیہ داری کرنا کیسا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ مروجہ تازیہ داری حرام ہے حرام ہے جب امام احمد رضا خان سے سوال ہوا کی مزارات پر چادروں کا ڈالنا کیسا ہے تو آپ فرماتے ہیں اظہار عظمت کے لیے اللہ کے ولی پر ایک چادر ڈال دینی کافی ہے بقیہ چادروں کی قیمتیں غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کر دی جائیں جب امام احمد رضا خان سے سوال ہوا کہ مزارات پر عورتوں کا جانا کیسا ہے تو آپ فرماتے ہیں ممنوع ہے اور اللہ کی لانت ہے جب امام احمد رضا خان سے سوال ہوا کہ مزاروں کے پاس چراغوں کا جلانا کیسا ہے تو امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ اگر راستہ ہے اور لوگ فائدہ اٹھانے والے کرتے ہیں تو چراغ جلایا جائے ورنہ مال ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب امام احمد رضا خان سے سوال ہوا کہ قبروں کے پاس اگر بتی سلگانا کیسا ہے تو آپ فرماتے ہیں اگر لوگ فائدہ اٹھانے والے ہیں تو قبر سے تین ہاتھ کی دوری پر اگر بتی سلگائی جا سکتی ہے ورنہ مال ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے یہی امام احمد رضا خان سے جب سوال ہوا قبروں کے پاس اذان دینا کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں بائی سے برکت ہے دافع بلا ہے وجہ تسکین ہے مستحسن ہے یہی امام احمد رضا خان ہے جب آپ سے سوال ہوا کہ میلاد شریف کی محفل کا انعقاد کرنا کیسا ہے تو آپ بیان فرماتے ہیں روایات صحیحہ کے ساتھ نبی کونین کے مجلس میلاد کو بیان کرنا مستحسن ہے ہے برکت یہی امام احمد رضا خان ہے جب سوال ہوا کہ مجالس محرم کا انعقاد کرنا کیسا ہے تو آپ فرماتے ہیں روایات صحیحہ کے ساتھ مجالس محرم کا انعقاد باعث برکت ہے اور میرے بھائی کی کتاب آئین قیامت پڑھ کر کے سنائی جائے یہی امام احمد رضا خان ہیں جب ان سے اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں تو یہ جواب دے رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سنیوں سے جو نعرہ مارتے ہیں کے اعلی حضرت زندہ باد خون کر دیا حرام نے کے اعلی حضرت کا امام احمد رضا خان کا جو مسلک ہے اس پر عوام و خواص سنی عامل ہو جائے تو مخالف کے اندر جرات نہیں ہے بولنے کی اس کو وہی جواب دینا پڑے گا جو جواب مولانا کوثر نیازی نے دیا ہے مولانا کوثر نیازی کا بیان سنا یہی مولانا کوثر نیازی بیان دیتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ مولانا احمد رضا خان کا رب ان کے ایک شیر پر ان کی بخشش فرما دے گا جو انہوں نے اپنے آقا کی شان میں قصید سلام میں کہا ہے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجا سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام یہی مولانا کوسر نیازی بیان کرتے ہیں کہ جب اردو زبان میں اعلی حضرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد بریلی کے ایک عاشق رسول امام احمد رضا خان کی ذات سمجھی جاتی ہے اور جب یہاں حضرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے سید المرسلین امام الانبیاء کی ذات عالی سمجھی جاتی ہے یہی مولانا کوثر نیازی بیان کرتے ہیں کہ مولانا شفیع بیان کرنے لگے کہ ہم سب بیٹھے تھے مولانا شرف علی تھانوی کے پاس تب تک اطلاعی کہ امام احمد رضا خان کا انتقال ہو گیا مولانا اشرف علی تالوی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا دعا کے لیے تب تک ان لوگوں نے کہا کہ حضور وہ تو آپ کو زندگی بھر کافر کہتے رہے اور آپ ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں تو مولانا اشرف علی تھانوی نے بیان دیا میاں یہی تو سمجھنے کی باتیں ہیں مولانا احمد رضا خان نے ہماری کتابوں کی عبارتوں کا جو مطلب سمجھا تھا اگر وہ ہمیں کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے اور وہ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں تو کے رسول کی بنیاد پر بقیہ کوئی وجہ نہیں ہے یہی مولانا اشرف علی تھانوی ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا بریلویوں کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی تو کہا ہاں بریلویوں کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی یہ تمہارے گھر کی بولی ہے امام احمد رضا خان پر الزام نہ لگاؤ اعلی حضرت عظیم البرکت اپنے آقا کی نعت کہتے ہیں اعلی حضرت کی نعت کیا ہوتی ہے پڑھتے جاؤ سیرت رسول ملاحظہ کرتے جاؤ ایسا لگتا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ترسٹھ سالہ زندگی ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے ہم ملاحظہ کر رہے ہیں وہ عشق رسالت میں ڈوب کر کے اپنے آقا کا بیان فرماتے ہیں نعت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی عظمت کا حال تو یہ ہے آپ کا کریمانہ حال تو یہ ہے آپ کا وقار تو یہ ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے تمہارے لیے زمین و زماں تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے تمہارے لیے چنی نو چونا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تمہارے لیے یا رسول اللہ دہ تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے وہاں تمہارے لیے تمہارے لیے یہ اعلی حضرت نے کیوں کہا اس کو بھی سمجھتے چلو آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے معلوم ہے جنت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا ہم سب ہیں آدمی ہم سب کی اصل جگہ جنت ہے ہم جنت سے آئے پلٹ کر ہمیں جنت میں جانا ہے اب اگر کوئی اپنا راستہ بدل دے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے رب کی جب تک مشیت تھی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے حضرت آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہو گئی آج کچھ لوگ بیان کر دیا کرتے ہیں کہ حضرت آدم سے غلطی ہو گئی پیغمبروں اور رسولوں کے لیے غلطی کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے اس سے ایمان کے جنازہ نکلنے کا اندیشہ ہے پیغمبر اور رسول کے لیے غلطی کا لفظ استعمال کرنے سے بچو حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی لغزش اور غلطی میں فرق ہوتا ہے غلطی جان کر کے بھی کی جاتی ہے اور غلطی بوجھ کر کے بھی بھول کر کے بھی ہو جاتی ہے اور لغزش جان کر کے نہیں ہوتی ہے میں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کرنا چاہتا ہے کچھ ہو جاتا ہے کچھ اس کو کہتے ہیں لغزش حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی چوک ہو گئی رب کا حکم ہوا آدم اب جنت سے زمین پر جاؤ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے تو زمین کے کس حصہ پر حضرت آدم علیہ السلام آئے علماء سے پوچھو تو آپ کو پتا چلے گا لنکا کی سرزمین پر حضرت آدم علیہ السلام پہاڑی پر لنکا میں تشریف لائے آج بھی وہ پہاڑی دس ہزار کی فٹ کی اونچائی پر ہے اس پر حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں قدم پاک کے نشانات بنے ہوئے ہیں رب کی مشیت ہوئی حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس لغزش پر رب کی بارگاہ میں تین سو برس تک آنسو بہاتے رہے دنیا میں تین انسانوں سے زیادہ کوئی نہیں رویا ہے ایک تو جنت سے منتقل ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تو تسلیم اور دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر حضرت یعقوب علیہ السلام اور تیسرے واقع کربلا کے بعد حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں کے اتنا دنیا میں کوئی آنسو نہیں بہایا ہے اور اپنے امتیوں کی یاد میں تمام رسولوں اور نبیوں میں سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ روئے ہیں ہمارے اور آپ کے عقائے کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے ایک روز حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا اور میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں اس پر رب کے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں بس میں نے خیال یہ کیا کہ رب تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جس نام کو ملایا ہے وہ رب کا سب سے زیادہ محبوب ہے حضرت آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ عما بے حق محمد اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں محمد علیہ السلام کے توسل سے عرض گزار ہوں میری لغزش معاف ہو ندا آئی ہاں آدم تمہاری غلطی لغزش معاف کر دی گئی مگر آدم یہ تو بتاؤ تمہیں اس نام کا پتا کیسے چلا حضرت آدم عرض کرتے ہیں میرے مولا جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میں نے آنکھیں کھولی جس چیز کو بھی میں نے دیکھا ہو تیرے نام کے ساتھ دیکھا لکھا ہوا ہے محمد فعالم تو پس میں نے جان لیا کہ اپنے نام کے ساتھ تو نے جس نام کو ملایا ہے وہ تیرا سب سے زیادہ محبوب ہے تو ندا آئی ہاں آدم اگر وہ میرا محبوب نہ ہوتا تو نہ میں تمہیں پیدا کرتا نہ ساری کائنات کو بناتا اب اعلی حضرت کا شیر پڑھو زمین و زمان تمہارے لیے مکینو تمہارے لیے تمہارے لیے چنی نو چونا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خر کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خر کو پھیر لیا یا حضرت عظیم البرکت نے کیوں کہا ذرا سنو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حرم شریف کے سامنے نکل کر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں رات میں دس بجے کا وقت ہے آسمان پر چاند نکلا ہے چاندنی پھیلی ہے آج بھی مکہ اور مدینہ شریف میں جب رات کے دس بجے کا وقت ہوتا ہے تو ہندوستان میں بارہ بج کر کے پچاس منٹ ایک بجے کے قریب کا وقت ہوتا ہے نبی کونین صلی اللہ وسلم تشریف فرما ہے تب تک ابو جہل اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پہنچ گیا اس نے کہا محمد نبی ہو آقا نے فرمایا ہاں کہا نبی ہو تو اپنے نبوت کی نشانی آسمان پر بھی کچھ دکھا دو کوئی معجزہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اچھا دیکھ اب نبی کونین نے آسمان کی طرف دیکھا چاند نکلا ہے چاندنی پھیلی ہے نبی کونین کی مقدس انگلی کا اشارہ ہوتا ہے چاند دو حصوں میں بٹ جاتا ہے وہاں پر تیرہ لوگوں نے اس معجزہ کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا بقیہ ابو جہل اور ابو جہلی یہ کہتے ہوئے بھاگے معاذ اللہ محمد تمہارا جادو تو آسمان پر بھی چل گیا ہے اب آؤ ذرا دیکھو میرے سرکار کے آسمان پر چاند کو دو ٹکڑے کرنے کا معجزہ صرف عرب ہی میں نہیں دیکھا گیا تھا بلکہ ہندوستان میں بھی دیکھا گیا کتاب کا حوالہ لو وہ ہمارے گھر کی کتاب نہیں ہے بلکہ رحمت للعالمین کتاب ہے ایک غیر مقلد مولوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے سیرت النبوی پر انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہندوستان کے ایک راجا جو کیرل کا راجا ازدون تھا اس نے بھی دیکھا وہ اپنے محل پر سو رہا تھا رات کے ایک بج کر کے پچاس منٹ کا وقت تھا وہ دیکھتا کیا ہے کہ آسمان پر چاند دو حصوں میں بٹ گیا راجا نے اس تاریخ کو وقت کو اپنے ذہن میں رکھا معلومات حاصل کرنا شروع کیا جب عرب کے تاجر آئے تو عرب کے تاجروں سے پتا چلا کہ مکہ کی سرزمین پر عرب میں ایک نبی مبوس ہوئے ہیں انہوں نے اپنی نبوت کی نشانی کے لیے آسمان پر لوگوں کے مطالبہ پر چاند کو دو حصے میں بانٹ دیا تھا تو راجا ازدون نے اپنے ایک درباری کو جن کا نام چندن تھا بلایا اور کہا چندن تم عرب جانا ان عرب تاجروں کے ساتھ جب یہ واپس ہوں گے اور راجا ازدون نے سونٹ اور پانڈ آکائے کریم کے پاس تحفے میں بھیجا اور کہا وہ نبی ہوں گے تو تمہاری بولی سمجھ جائیں گے اور وہ نبی ہوں گے تو پان کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس کے لوازمات کو بتا دیں گے چنانچہ جب عرب تاجر واپس ہونے لگے تو چندن بھی ان کے ساتھ گئے جب مکہ پہنچے اور چندن کی حاضری سرکار کے بارگاہ میں ہوئی تو آکائے کریم ارشاد فرماتے ہیں یہیں پر راوی بیان کرتا ہے فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کشل منگل ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کشل منگل ہے تب تک چندن نے عرض کیا آپ نبی برحق ہیں آپ اپنا ہاتھ دیجئے مجھے کلمہ پڑھائیے نبی نے چندن کو کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل فرما لیا اب مورخین میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ چندن ہندوستان واپس آئے کہ نہیں واپس آئے تو کچھ مورخوں نے کہا واپس آئے ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں چندن واپس نہیں آئے ہیں اس اختلاف میں نہیں مجھے پڑھنا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ صرف عرب ہی میں نہیں بلکہ ہندوستان میں بھی دیکھا گیا ایک دوسرا میرے ساتھ سرکار کا معجزہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صحابہ میں میرے سرکار تشریف فرما فرما نبی کونین نے عصر کی نماز ادا لی تھی اور حضرت علی کسی وجہ سے عصر کی نماز نہیں پڑھے تھے بیٹھے ہوئے تھے سرکار نے ان کے زانوں پر اپنے سر اقدس کو رکھ کر کے آرام کرنا شروع کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کونین آرام فرما رہے ہیں ابھی میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے اگر میں اپنے سرکار کو جگاتا ہوں تو سرکار کو تکلیف ہو جائے گی اور سرکار کو نہیں جگاتا ہوں تو میری نماز اثر قضا ہو جائے گی ذرا ذہن پر زور دیجیے حضرت علی کے لیے کیسا امتحان آیا ہے نبی کونین آرام فرما رہے ہیں حالانکہ نبی ارشاد فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا ہے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں حضرت علی کبھی آسمان کے سورج کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی سارے جہان کے سورج کی طرف دیکھتے ہیں آخرکار حضرت علی کے ذہن و فکر نے فیصلہ کیا ایمانی جوش نے علی نبی کو جگانا نہیں اس لیے کہ اگر نبی کو جگا دو گے تو تکلیف ہو جائے گی محبت میں تکلیف ہوگی اور علی سن لو اگر محبت قضا ہو گئی تو اس کی ادا نہیں ہوتی ہے عبادت قضا ہو گئی نبی چاہیں گے تو ادا ہو جائے گی حضرت علی نے اس فیصلے پر اپنے آپ کو برقرار رکھا نبی کو جگایا نہیں حالانکہ حضرت علی کے سامنے قرآن کی آیت کریمہ ہے حضرت علی سوچ رہے ہیں ان کے ذہن و فکر میں یہ آیت کریمہ ہے حافظ السلوات وسلاط السطاف نماز نمازوں کی پابندی کرو خصوصاً بیچ والی نماز کی حضرت علی نبی کون کی حدیث بھی جان رہے ہیں کہ متعمدن نار حقبا جو جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑے گا گا وہ اسی ہزار سال تک جہنم میں جلے اب ذرا آپ فیصلہ دو حضرت علی سے زیادہ قرآن سمجھنے والا کون ہے اس دور میں حضرت علی سے زیادہ نبی کی حدیث کون سمجھے گا حضرت علی کون نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاحظہ فرما رہے ہیں سورج تیزی سے جا رہا ہے ڈوب جاتا ہے حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے نبی کون فرماتے ہیں آنکھیں وہاں فرماتے ہوئے علی تمہارا حال کیا ہے جیسے سرکار نے پوچھا علی تمہارا حال کیا ہے تو حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی ہے اب میں پر ذہن پر زور دینا چاہتا ہوں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو سیرت نبوی کا پہلو اپنی مسجدوں میں بیان کرتے ہیں جو نبی کے سیرت کا گوشہ اجاگر کرتے ہیں اور کبھی نبی کے اختیار پر بات ہو رہی ہے کبھی نبی کے علم پر باتیں کر رہے ہیں کبھی نبی کے اٹھنے بیٹھنے پر باتیں کر رہے ہیں کبھی نبی کے وقار پر باتیں کر رہے ہیں کبھی نبی کی عظمت پر کھل رہا ہے ہے ذرا دیکھو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی تمہارا حال کیا اور حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میری نماز اثر قضا ہو گئی ہے مولانا مقصود علی خان سے پوچھا یہ بتاؤ نبی نے علی کو ڈانٹا نہیں حضرت علی سے نبی نے کچھ اور سوال کیا نہیں حضرت علی کو نبی نے تاکید کی کیوں تم نے نماز قضا کر دی نہیں بلکہ جیسے خدا کی قسم حدیث میں تم نہیں نہیں دکھا سکتے ہو کہیں کہ نبی نے علی کو کوئی تمبیش کی ہو جیسے نبی سوال فرما رہے ہیں علی تیرا حال کیا ہے اور حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میری نماز اصل قضا ہو گئی ہے تب تک نبی کے ہاتھ اٹھ گئے اور آقا دعا مانگتے ہیں اے اللہ نبی تیرے تیرے اور علی تیرے اور تیرے نبی کی تا میں تھے ان کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے نبی کے مقدس یا الفاظ ادا ہوتے ہیں آسمان پر ڈوبا ہوا سورج سورج پلک آتا ہے اس کی روشنی بکھر جاتی ہے پہاڑوں پر مولا کائنات نماز اسرادہ فرما رہے ہیں ایک جملہ میں اور عرض کرتا چلو علی تو نبی کی تعت میں تھے مگر نبی کونین دعا مانگتے ہیں اے خدا علی تیرے اور تیرے نبی کی تات میں تھے پتا یہ چلا کہ نبی کی فرما برداری کرنا خدا کی فرما برداری ہے نبی کا حکم مان لینا خدا کا حکم مان لینا ہے میرے آقا دعا مانگتے ہیں ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا علی کونین نے نماز اسرادہ فرما لی ہے لوگوں میں شور ہوا سورج تو ٹوب گیا تھا کیسے نکل آیا ہے پتا چلا علی کی نماز اثر قضا ہوئی تھی ان کی نماز اثر کی ادا کے لیے نبی نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا اس کو بھی ذہن میں رکھو میرے سرکار نے ایک مرتبہ اور چلتے ہوئے سورج کو روکا ہے وہ کب سرکار نے روکا تھا میرے آقا جب میراج شریف سے واپس آئے اور واپسی کے بعد جب مکہ والوں کے سامنے بیان دیا اے مکہ والوں میری میراج ہوئی ہے میں بیت المقدس تک گیا ہوں وہاں سے آسمانوں پر گیا ہوں اور عرش آزم پر گیا ہوں میں نے جنت و دوزخ کا معائنہ کیا ہے اگر تمہیں اعتبار نہیں آ رہا ہے تو میں جب واپس پلٹ کر کے آ رہا تھا تو تمہارا تجارتی قافلہ میں نے فلا مقام پر دیکھا ہے وہ بدھ کے روز دن ڈوبنے سے پہلے پہلے مکہ میں آ جائے گا اب مکہ والوں نے کہا محمد کے معراج کو سمجھنے کے لیے یہ واقعہ کافی ہے انتظار کیا جائے دن کا اگر قافلہ واقعی آ گیا تو سمجھ لیا جائے محمد کی معراج ہوئی ہے یہ ضرور مکہ سے بیت المقدس گئے ہیں ضرور آسمان پر گئے ہوں گے چنانچہ بدھ کا دن آ گیا اور سورج ڈوبنے والا ہے مگر تجارتی قافلہ نہیں آیا اب لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اب ہمیں مذاق اڑانے کا موقع مل جائے گا جب میرے سرکار کو پتا چلا تو میرے آقا سورج کی طرف مخاطب فرماتے ہیں اے سورج ٹھہر جا جب تک تجارتی قافلہ نہیں آئے گا تب تک تو بڑھ نہیں سکتا ہے چلتا ہوا سورج ٹھہر جاتا ہے جب تجارتی قافلہ مکہ میں پہنچا تب سورج کی رفتار آگے بڑھی اور وہ غروب ہوا اب اعلی حضرت عظیم البرکت کا شیر پڑھو اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب تمہارا زمین و زماں تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و حضرت نے کیوں کہا اب آؤ آپ اصل موضوع پر قیامت کا نقشہ سامنے رکھو قیامت آئے گی ہمارا اور آپ کا سب کا ایمان و عقیدہ ہے اگر کوئی انکار کرے قیامت کا تو فتویٰ پوچھ لو مولانا مقصود علی خان صاحب سے حافظ کلیم اللہ صاحب سے کہ اگر کوئی انکار کرے کہ قیامت کو ہم نہیں مانتے ہیں تو کیا اس کا تعلق اسلام سے رہے گا آؤ ذرا دیکھو قیامت آئے گی دوستو قیامت کے میدان میں ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا وہ میام المس کالا ذرتن خیر یرا وہ میام المس کالا ذرتن یرا جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا ڈیرو قیامت کے دن سے قیامت کا ایک دن دنیا کے دن سے پچاس ہزار برس کا ہوگا اتنی شدت کی گرمی قیامت کے دن پڑے گی آج سورج نو کروڑ آٹھ لاکھ چوراسی میل کی دوری پر ہے اتنی دوری پر وہ اپنے پشت کے بل ہے مگر اس کی شدت گرما کا احساس کیجئے کل قیامت کے دن یہ سورج سوا نیزا پر ہوگا اپنے منہ کے بل ہوگا زمین تانبے کی ہوگی اگر چنا ایک جگہ پر رکھ دو تو پھوٹ کر کے دوسری جگہ پر پڑے گا نفسی نفسی کا عالم ہوگا ماں بیٹی سے بھاگے گی بیٹی ماں سے بھاگے گی دوست دوست سے منہ پھیرے گا شوہر و بیوی کی اگر ملاقات ہو جائے گی اور بیوی کہے گی میں تمہاری بیوی ہوں یا شوہر کہے گا میں تیرا شوہر ہوں تو دونوں انکار کر دیں گے ہال لاکیوں سے قیامت کے کی تھی میری تیری شادی ہی نہیں ہوئی تھی گرمی سے بدن بھڑک اٹھیں گے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دعا مانگتے ہیں اور دعا مانگنے کا ڈھنگ بتاتے ہیں یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو اور یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے صاحب کو شہز عطا کا ساتھ ہو اتنی جدت کی پیاس لگے کہ زبان پیاس سے باہر نکل آئیں گی اس طرح کی کیفیت ایک ہزار برس کا عرصہ گزرے گا یا سات ہزار برس کا عرصہ گزرے گا یا بارہ ہزار برس کا عرصہ گزرے گا یا پچیس ہزار برس کا عرصہ گزرے گا نفسی نفسی کا عالم ہوگا سارے لوگ پریشان ہوں گے اب سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے رب تالا نبیوں اور رسولوں کے لیے نور کا ممبر بچھوائے گا حضرت آدم علیہ السلام کے پسا پاس سب پہنچیں گے اور رو رو کر کے عرض کرنے لگیں گے اے حضرت آدم آدم علیہ السلام ہم سب آپ کی اولاد ہیں آج ہماری مصیبت کو آپ دیکھو آج ہماری پریشانی کو آپ دیکھو رب کی بارگاہ میں ہماری مدد کر دو ہماری فریاد کو پہنچو تو حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے اظہب نفسی نفسی میرے علاوہ کہیں اور جاؤ آج تو میں خود اپنے میں ہوں ایک بات اور بتاتا چلوں پیارے آج دنیا میں لوگ چاہیں جو زبان بولیں لیکن مرنے کے بعد سب کی زبانیں ایٹومیٹک عربی ہو جائیں گی وہ عربی بولیں گے بھی اور عربی سمجھیں گے بھی آج آج ساری دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جا رہی ہیں ہر ملک کا آدمی اپنی اپنی زبان کو بولتا ہے لیکن مرنے کے بعد سارے لوگ ایک زبان ہو جائیں گے وہ ایٹومیٹک عربی بول لیں گے بھی عربی سمجھیں گے بھی اب سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چل کر کے حضرت نوح پیغمبر کی بارگاہ میں آئیں گے